اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لیے اندھے بہرے بن گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے